بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین واشد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک وََََََََََََ واشد ان محمد عبدہ رسول آج جس بدعت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد سر کے اوپر ہاتھ رکھنا اور یا قوی کہنا ابھی ہمارے جبیل دعویٰ سینٹر میں رحمۃ ہر ہفتے کو سنیچر کو تعلیم ہوتی ہے درجہ سکس میں میں بچوں کو پڑھا رہا تھا اور اس میں جس حدیث کی شرح میں کر رہا تھا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث کہ من عامل عمر اللہ سے علیہ امران ردن اس حدیث کے تحت کچھ بدعات کا ذکر ہو رہا تھا تو ہمارے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ اپنے شہر کے بارے میں بتایا کہ ہماری گفتگو ہوئی کسی سے تو انہوں نے کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کے عقل میں دماغ میں کمزوری ہے تو سر پر ہاتھ رکھیے اور یا قوی کہیے تین بار یا سات بار تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو قوت عطا کرتا ہے تو ایک طالب علم کا سوال تھا تو میں نے جواب دیا تفصیل سے بتایا کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہی بدعت جو آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سنت اپنانے کی توفیق دے اور اس بدعت اور جو بھی بدعت کوئی کرتا ہو تمام بدعتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ فرمائے کیونکہ بدعات گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے تو یہ بدعت ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو رہی ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یا قوی کہنا میں نے اس بچے سے کہا کہ اگر میری آنکھ کے اندر کمزوری ہے تو کیا میں آنکھ پر انگلی رکھ کر کے یا قوی کہوں یا یا بصیر کہوں یا اس طریقے سے کسی آدمی کے پیٹ کے اندر کمزوری ہے بیماری ہے تو پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سلام پھیرنے کے بعد یا قوی کہے یا اس کے پشت میں یا اس کے گھٹنے میں یا اس کی کوہنی میں بیماری ہے تو اپنے ہاتھ کو کوہنی میں رکھے اور کہے یا قوی یا اس طریقے سے اور کوئی دعا کرے یا اس طریقے سے اس کے گلے میں درد ہے بیماری ہے یا اس کی رہن میں درد اور بیماری ہے تو یہ کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ سر پر ہاتھ رکھ کر کے سلام پھیرنے کے بعد اس طریقے سے کہتے رہے ہوں جی تو یہ عمل سراسر بدعات ہے دین کے اندر ایک نئی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے ایک بار اور اس کے بعد استخف اللہ اللہ استخل اللہ پڑھا کرتے تھے اور پھر مقتدیوں کی طرح رک کیا کرتے تھے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ اپنی سلاد کی شروعات بھی بداعت سے کرتے ہیں زبانی نیت سے اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے ہیں بہت ساری بدعتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں اجتماعی دعا کرنا انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی اور پھر یہ نئی نویلی سمجھ لیجیے بدعت جسے چند سالوں سے ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا کبھی لوگ کہتے ہیں جو سراسر بدعت ہے یہ کسی ان کے پیر کا مرشد کا وظیفہ ہے جو کسی نے کسی کو دیا اور اس طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا جا رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں چہرے پر داڑھی نہیں ہے یا اس طریقے سے بہت ساری سنتوں کا کا کو چھوڑا جا رہا ہے لیکن اس کو مضبوطی سے کچھ لوگ تھامے ہوئے ہیں بتانے کے باوجود بھی انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد صاحب نے مجھے یہ نسخہ دیا ہے یہ وظیفہ ہے لہذا مرشد اور پیر کے وظیفے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں کتاب اللہ چھوڑ سکتے ہیں حدیث چھوڑ سکتے ہیں سنت چھوڑ سکتے ہیں صحابہ کا عمل چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنے مضعومہ اور خود ساختہ بنائے ہوئے پیر اور مرشد کے وظیفے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ کیا مسلمان ایسی ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں کتاب و سنت سے زیادہ پیر اور مرشد کی بات کی دلیل ہوتی ہے اور جو لوگ کرتے ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو پہلے گزر چکے ہیں ائما ان سے آپ پوچھیے کیا ان سے اس طرح کا کوئی ثبوت ملتا ہے کیونکہ ایک دم نئی چیز ہے چند سالوں کے اندر چیز وجود کے اندر آئی ہے اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں بدھات ہیں اور دین کے اندر نئی چیزیں ہیں کیونکہ دین سے اس کا تعلق ہے اور اس طرح کا ثبوت نہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ صحابہ سے نہ ام کرام سے نہ کسی اس طرح کا کوئی ثبوت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتے تھے کون سی دعائیں پڑھتے تھے وہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں بخاری اٹھائیے مسلم اٹھائیے سرم اٹھائیے اس کے اندر ساری حدیثیں موجود ہیں لہذا جس طرح کا ایک نیا عمل لے کر کے آنا اور اس کو لوگوں کے اندر رائج کرنا وظیفے کے نام پر اور یہ کہنا کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ سراسر جہالت ہے نادانی ہے حماقت ہے اور کسی چیز سے فائدہ ہو جانے سے یہ کیا دلیل ہو گئی کہ اسی وجہ سے آپ کو فائدہ ملا اور اگر تجربے ہی کی بنیاد پر چیزیں کی جائیں تو میں نے بتایا کہ انسان اپنے چہرے پر اپنی آنکھ پر اپنے جو ہے پاؤں میں اپنے گھٹنے پر اپنے کوہنی پر اپنے پیٹ اور پر حق رکھ کر کے کرے گا اور کہے گا کہ مجھ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو دین یہ تجربات کا نام تھوڑی ہے یہ دین تو وہی کا نام ہے کتاب و سنت کا نام ہے اللہ رب العالمین نے جو اتارا ہمارے بھی نے جو عمل کیا ہے وہی دین ہے تجربات سے تو بہت ساری چیزیں انسان ثابت کر سکتا ہے کہ ہم نے یہ تجربہ کیا یہ چیز ہو گئی اور اس کی بنیاد پر انسان کوئی چیز کو دین کے اندر اضافہ کر دے تو یہ سراسر غلط بات ہے اور اس طریقے سے یہ جہالت ہے دین کو اللہ رب الامی نے مکمل کر دیا ہے لہذا دین میں تجربات کی گنجائش نہیں ہے کیا انسان تجربہ شروع کر دے انہوں نے یہ تجربہ شروع کیا کوئی انسان کوئی اور تجربہ شروع کر دے اور کہے کہ میں نے تجربہ کیا مجھ کو فائدہ ہوا کوئی کہے کہ چلو سلام پھیرنے کے بعد کیا کریں جو ہے لیٹ جائیں اور اس طریقے سے سر کو نیچے کر لیں سر کو نیچے کر لیں اور اس طریقے سے کچھ پڑھیں اس کے اندر تو نئی نئی چیزیں لوگ ایجاد کرتے جائیں گے تو یہ دین تجربات کا نام نہیں ہے یہ دین کتاب و سنت کا نام ہے جسے صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر سمجھنا ہے یہ اصل دین ہے تو یہ میرے بھائیوں میرے سامعین اور میرے مشاہدین میرے مسلمان بھائی یہ ساری یہ چیز دین کے اندر بدعت ہے اور اس سے بچنا جو ہے انسان کے لیے ضروری ہے ہمارے کا عمل کتابوں کے اندر موجود ہے حدیث کی وہ عمل کیجیے اس کے علاوہ ایسا کوئی عمل جو نبی نے نہ کیا ہو وہ کیا ہے وہ گمراہی ہے وہ بدعت ہے اور بدعت یہ سنگین جرم ہوتا ہے تو اللہ رب العامن ہم سب کو ہر طرح کی بدعت سے بچائے ہر طرح کی بدعت سے اللہ رب العامن ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے لیے سنتیں کافی ہیں انسان سنت پر عمل کر لے جائے اس کی نجات کے لیے کافی ہے سنت یا کشتی نجات ہے جو اس پر سوار ہو گیا اسے نجات مل جائے گی اور جو سوار کشتی کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور بھٹک جائے گا اور صحیح اور جنت تک نہیں پہنچ پائے گا اس لیے ہمارے لیے اللہ کے سر کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کافی ہے ہمارے لیے دین کے اندر کسی بھی نئی چیز کی کوئی گنجائش اور یا کسی نئی چیز کی کوئی نہ ضرورت ہے نہ اس کی اجازت ہے نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی گنجائش ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی بداعت سے محفوظ رکھے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دامین جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ و وصحبین و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ